یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث اس انداز سے جمع کر دی گئی ہیں کہ احادیث سے احادیث کے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس تیسرے مقصد میں کئی کتب ہیں اور ان میں سے ساتویں کتاب نماز جمعہ نماز عیدین نماز کسوف اور نماز استثقاء کے بارے میں ہے اور اس ساتویں کتاب میں چار فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل صلاۃ الجمعہ نماز جمعہ کے بارے میں ہے اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے چھٹا باب ہے باب الخطبہ والانصات الحا کہ خطبہ اور خطبے کے لیے خاموشی اختیار کرنا اور اس باب کے نیچے حدیث نمبر پانچ سو سینتالیس فائیو فور سیون قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ بیٹھ جاتے